نما سے بشریت عروج پاتی ہے نما سے رخ فطرت پہ آپ آتی ہے نماز سے انسانیت سکھاتی ہے نماز عبد سے معبود کو ملاتی ہے اسی سے بندگی سے ملتا ہے قلب اسی بندگی سے ملتا ہے سکون قلب اسی بندگی سے ملتا ہے اگر وجود ہے گلشن تو رنگ بو ہے نماز نجات جس کا سلا ہے وہ جستجو ہے نماز طالب مطلوب گفتگو ہے نماز فلوس ہو تو مسلمان کی آبرو ہے نماز جمال فخر سی پیرہن سے ملتا ہے یہ وہ لباس جو سے ملتا ہے باس جو پنجن سے ملتا ہے یہ وہ لباس جو پنجن سے ملتا ہے نماز عالم قلب و نظر کتابانی اسی عمل سے مکمل شعور انسانی نماز ممبر حکم قرآنی اسی دلیل کا انکار ہے پشمانی نمازی لیتی تو دیتی ہے گراج دل میں پڑی ہو وہ کھول دیتی ہے جو دل میں پڑی ہو وہ کھول دیتی ہے گراج دل میں پڑی ہو وہ کھول دیتی ہے سنم پرست ارادوں کو توڑتی ہے نماز مزاج عہد دوا پھل جھنجھوڑتی ہے نماز سن پہ شرک ہر ظرف کھوڑتی ہے نماز برائیوں کی کلائی مروڑتی ہے نماز نماز سے حقیقت کا بول بالا ہے اسی چراغ سے چاروں طرف اجالا ہے